ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور جس پر اللہ لانت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے